یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل یہ آسمان سے پہم ہے نور کیوں نازل یہ کس شم شا والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ آج کا ہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما ہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما لبے دامی کو لے آسمان کیوں چوما یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ آج کیا ہے کہ بت اوندھے ہو گئے سارے یہ آج کیا ہے کہ بت اوندھے ہو گئے سارے یہ آج کیوں ہے شیاتی بندھے ہوئے سارے یہ کس شہنشاہ گے والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا رسول اونی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں رسول اونی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے گئے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا فرشتے آج جو دھومے مچانے آئے گئے فرشتے آج جو دھومے مچانے آئے گئے انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے گئے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں یہ سی راستہ حق کا بتانے آئے ہیں یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں یہ کس چانچا ہے کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ بھولے پچھڑوں پہ لانے آئے ہیں یہ بھولے پچھڑوں پہ لانے آئے ہیں یہ بھولے بچوں کو ہادی بنانے آئے ہیں شہن شاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا خدا پاک کے جلوے دکھانے آئے ہیں خدا پاک کے جلوے دکھانے آئے ہیں کو نور کے بکڑے بنانے آئے ہیں کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں ماہک سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا نسیم فیض سے ان سے آئے ہیں نسیم فیض سے ان سے آئے ہیں اپنی بہاریں دکھانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ چاہے بادا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ تو سوتے ہو جگانے آئے ہیں یہ سوتے ہو جگانے آئے ہیں یہی تو روتے ہو ہنسانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا ہزار سال کی روشن شدہ بجھی آتش ہزار سال کی روشن شدہ بجھی آتش یہ کپرو شرک کی آتش بجھانے آئے گئے یہ کس شاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک انہیں نے کیا اپنے ملک کا مالک انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے کریم ہے یہ خزانے لوٹا شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا جو گر رہے تھے انہیں نائی بونے تھام لیا جو گر رہے تھے انہیں نہ ہی تھام نے جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں یہ کس چہن شاہے والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا رعوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے رعوف ایسے ہے اور یہ رحیم ہے اتنے کہ گرتے پرتوں کو سینے لگانے آئے ہیں یہ کس والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سنو گے لان زبان کریم سے نوری سنو گے لان زبان کریم سے نوری یہ پیس وجود کے دریا بہانے آئے ہیں یہ کس شہن شاہ بادا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شاہ بادا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا